السلام علیکم اسٹوڈینٹس نائنتھ لیکچر ان آپ اللہ اچھے ہوں گے اپنی بک میں اسٹڈی کر رہے ہوں گے ہم بات کر رہے ہیں ان کو اسٹڈی کر رہے ہوں گے ہینڈ آؤٹس دیکھ رہے ہوں گے لاسٹ لیکچر میں ہم نے بات ختم کی تھی basically up and down counters پہ تو اس کی آج بیسکلی ڈسکشن جاری رہے گی اور اس کو ہم اسٹڈی کریں گے اس سے پہلے کہ ہم اپ اینڈ ڈاؤن کاؤنٹرس پہ گفتگو جاری رکھیں پہلے یہ ریویو کر لیتے ہیں ریوائز کر لیتے ہیں جو لاسٹ لیکچر میں ہم نے کانٹینٹس پڑھے تھے لاسٹ لیکچر میں ہم نے ڈسکشن اپنی شروع کی تھی ڈیکٹ کاؤنٹر سے ڈیکٹ کاؤنٹر بیسکلی جو ہے ٹین اسٹیٹس کاؤنٹ کرتا ہے زیرو سے لے کے ون زیرو زیرو ون تک اس کے بعد جو ہے واپس ریسائکل ہو جاتا ہے اس کے ٹائمنگ ڈائگرامس ہم نے دیکھے جو synchronous decade counter decade counter سے ذرا ڈفرنٹ ہے اے سنکرونس ڈیکٹ کاؤنٹر اگر آپ کو یاد ہو اس میں جب وہ آخری اسٹیٹ پہ پہنچتا ہے اس کے بعد اس کو ہم ریسیٹ کر دیتے ہیں کلیئر کر دیتے ہیں جبکہ سنکونس ٹیکٹ کاؤنٹر میں ہم اس کو کلیئر نہیں کر رہے تھے ہم نے بیسکلی اس کا سیکوینس لکھا تھا اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ جو چار فلپ فلاپس ہیں ان کی آؤٹ پٹ اسٹیٹ کیسے چینج ہو رہی ہے ان کے کورسپونڈنگ ان پٹ اسٹیٹس جو ہیں وہ ڈیٹرمن کی تھیں لاجک گیٹ سے وہ جو بولین ایکسپریشنس ہمارے پاس آ رہی تھیں وہ امپلیمنٹ کیا تھا اور ان لاجک سرکٹس کو ہم نے ہر فلپ فلاپ جو ہے اس کے ان پٹ پہ کنیکٹ کر دیا تھا سو بیسکلی سنکونس ڈیکٹ کاؤنٹر جو ہے لاسٹ ڈیٹ پہ جب پہنچتا ہے تو اس کی بولین ایکسپریشن اس قسم کی بن رہی ہے جس کی وجہ سے وہ ریسٹ ہو رہا ہے ہم اگر ڈیکٹ کاؤنٹر بنا سکتے ہیں تو ہم کوئی بھی ماڈ اینڈ کاؤنٹر بنا سکتے ہیں ہمارے پاس سمپلی جو ہے ہم نے جو طریقہ ہے اس کا سیکوینس ہم نے لکھنا ہے اس میں ہر فلپ فلپ کی آؤٹ پٹ کو ہم نے دیکھنا ہے کورسپونڈنگ ان پٹ کو ہم نے سمجھنا ہے کہ کس طرح کیا ان پٹ ہوگی جس کی وجہ سے کورسپونڈنگ آؤٹ پٹ ہمارے پاس آئے گی وہی بولین ایکسپریشن ہم نے ڈرائیو کرنی ہے لاجک سرکٹس ہم نے کنیکٹ کرنے ہیں ہر فلپ فلپ کے ان پٹ پہ کلاک جو ہے آف کورس سارے فلپ فلپ پہ کامن کلاک ہے تو جب بھی کلاک سگنل آئے گا تو سارے فلپ فلپ جو ہیں اسٹیٹس آئی ادھر چینج کر رہے ہوں گے یا نہیں چینج کر رہے ہوں گے ڈپینڈنگ آن دی اپروپریٹ ان پٹ پھر ہم نے بات کی تھی کہ اگر آپ کو بہت بڑا کاؤنٹر بنانا ہے جیسے سکسٹین بیڈ کاؤنٹر بنانا ہے یا تھرٹی ٹو بیڈ کاؤنٹر بنانا ہے تو اس میں اگر آپ فلپ فلاپس آپس میں جوڑتے رہیں تو بہت زیادہ کام کرنا پڑے گا بہت سارے کنیکشنز کرنے پڑیں گے لاجک گیٹس جو ہیں وہ لگانے پڑیں گے سیکوینس پورا لکھنا پڑے گا سو کام آسان بنانے کے لیے آپ کو ایک انٹیگریٹڈ فارم میں بنے بنائے آپ کے پاس کاؤنٹرز اویلیبل ہوتے ہیں تو ڈفرنٹ ٹائپ کے کاؤنٹرز ہیں ڈیکٹ کاؤنٹرز بھی ہوتے ہیں موڈ سکسٹین کاؤنٹرز بھی ہوتے ہیں سو بیسکلی آپ کے پاس اگر انٹیگریٹڈ سرکٹ ہے آپس میں کنیکٹ کریں آپ ایک کاؤنٹر امپلیمنٹ کر سکتے ہیں کام کافی آسان ہو جاتا ہے سو ہم نے دو بیسکلی اگزامپلس دیکھی تھیں ایک ون تھا اور ون تھا 161 ون بھی بعد میں دیکھا تھا بیسکلی ان میں جو ایک مشترکہ چیز یہ ہے کہ یہ جو کاؤنٹرز ہیں یہ پری سیٹیبل کاؤنٹرز ہیں پری سیٹیبل سے مراد یہ ہے کہ ان پٹ پہ اگر آپ کوئی ڈاٹا ویلو اپلائی کریں جو ہی ایک آپ لوڈ سگنل اپلائی کریں گے جو بھی ان پٹ پہ ویلو ہے وہ کاؤنٹر میں لوڈ ہو جائے گی اور اس کے بعد سے وہ کاؤنٹ کرنا شروع ہو جائے گا دوسری ہم نے جو اس میں ایک خاصیت دیکھی تھی کہ اس ہر کاؤنٹر کے ایک R C O output pin ہے اور کچھ انیبل پینس ہیں یہ آر سی او جو ہے ریپل کاؤنٹ آؤٹ جو پین ہے اور جو ان پٹ پینس ہیں ان کی مدد سے ہم مزید اس قسم کے کاؤنٹرز جو ہیں آپس میں جوڑ سکتے ہیں جس کی مدد سے ہم ایک بڑا کاؤنٹر بنا سکتے ہیں ہم نے پچھلے لیکچر میں یہ جو ڈفرنٹ کاؤنٹرس تھے ان کو آپس میں کیسکیٹ کر کے وہ بھی دیکھا تھا ایگزامپلس دیکھی تھیں کہ ہم اگر ایٹ بٹ کاؤنٹر بنانا چاہیں تو دو جوڑ دیں ایٹ بٹ کاؤنٹر ہو جائے گا اور اس کو ہم ڈفرنٹ موڈ میں کنفیگر بھی کر سکتے ہیں ہم نے ٹرنکیٹڈ کاؤنٹ سیکوینس بھی امپلیمنٹ کر کے دیکھا تھا ٹرنکیٹڈ کاؤنٹ سیکوینس بیسکلی یہ ہے کہ آپ کے پاس لت سے اگر فور بٹ کاؤنٹر ہے تو اس کا پورا جو سیکوینس ہے سکسٹین ڈفرنٹ اسٹیٹس کاؤنٹ کر سکتا ہے تو ہمیں ڈفرنٹ سکسٹین ڈفرنٹ اسٹیٹس نہیں چاہیے ہمیں لت سے سات اسٹیٹس چاہیے تو بیسکلی کیا ہوگا ایک کنکیٹڈ جو ہے نا سیکوینس کاؤنٹ کر رہا پورا سیکوینس کاؤنٹ نہیں کر رہا سو so, دو طریقے ہم نے پڑھے تھے یا تو آپ جو ہے کاؤنٹر جو ہے جو پہلی منیمل اسٹیٹ ہے زیرو زیرو زیرو زیرو ادھر سے کاؤنٹ کروانا شروع کریں اور بیچ میں کوئی کاؤنٹ ویلو جو ہے اس تک پہنچا کر دیں ریسائکل ہو جائے گا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ زیرو ویلیو سے اسٹارٹ نہیں کریں آپ کسی مڈل میں کوئی بھی ویلیو ہے ادھر سے اسٹارٹ کروا لیں اور اس کو اینڈ تک کاؤنٹ کرنے دیں جو ہائیسٹ اس کی ویلیو ہے جب ہائیسٹ ویلیو پہ پہنچے گا دوبارہ سے اس کو ریسائکل کروا لیں سو so بیسکلی دو طریقے ہیں ڈسکس کیے تھے دیکھے تھے ان کے ٹائمنگ ڈائگرام دیکھے تھے کہ کیسے کاؤنٹرز جو ہیں کام کر رہے ہیں اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اگر ایک آپ جو ہے فور بٹ کاؤنٹر کو اس کو آپ کنفیگر کر سکتے ہیں کہ وہ ٹرنکیٹڈ سیکوینس کاؤنٹ کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ دو کاؤنٹرز کیسکیٹ کر لیں تو دو کاؤنٹرز کو بھی آپ کنفیگر کر سکتے ہیں کہ ایک ٹرنکیٹڈ سیکوینس کاؤنٹ کرے ہم نے بیسکلی ایک ایگزامپل دیکھی تھی جس میں ہم نے تین فور بٹ کاؤنٹرز کیسکیٹ کیے تھے تو ہمارے پاس بن گیا تھا ایک twelve bit counter twelve bit counter میں ہم نے بیسکلی ایک ٹرنکیٹڈ سیکوینس چلایا تھا سو ٹرنکیٹڈ سیکوینس یہ تھا کہ جو آخری والا کاؤنٹر تھا جو most significant four bit counter ہے اس کا جو آر سی او آؤٹ تھا وہ ہم نے واپس لوڈ ان پٹ پہ کنیکٹ کر دیا تھا تینوں کاؤنٹرز کے لوڈ ان پٹ پہ تو جب بھی بیسکلی یہ 12 بٹ کاؤنٹر اپنی آخری موسٹ ہائیسٹ اسٹیٹ پہ پہنچتا ہے تو ہم دوبارہ سے جو تینوں کاؤنٹر اس میں ایک پری سیٹ ویلو جو ہے وہ لوڈ کر دیتے ہیں سو so بیسکلی ہر دفعہ جو سیکوینس کا چلے گا وہ پری سیٹ ویلو سے اسٹارٹ ہوگا آخری ہائیسٹ ویلو تک جائے گا دوبارہ سے سائیکل کرتا رہے گا ہم نے پچھلے لیکچر میں اپ اینڈ ڈاؤن کاؤنٹر پہ بات کی تھی up and down synchronous counter پہ ابھی تک جتنے بھی ہم نے کاؤنٹرز ڈسکس کیے ہیں یا تو وہ اپ کاؤنٹ کر رہے ہیں یا ڈاؤن کاؤنٹ کر رہے ہیں ہم نے پچھلے لیکچر میں بات کی تھی دے آر سرٹن اپلیکیشن جہاں آپ کو کاؤنٹر چاہیے جو اپ بھی کاؤنٹ کرے اور ڈاؤن بھی کاؤنٹ کرے اپلیکیشن بیسکلی دو قسم کی ہو سکتی ہیں ایک ہم نے بتایا تھا کہ ایک بلڈنگ ہے اس کے گیٹ کے باہر آپ ایک کاؤنٹر لگا دیں جتنے لوگ اندر جا رہے ہیں تو وہ کاؤنٹ اپ کر رہا ہے اور جتنے باہر جا رہے ہیں تو وہ ڈاؤن کاؤنٹ کر رہا ہے تو ٹوٹل جو کاؤنٹ ویلی ہے وہ بتائے گی کہ کتنے لوگ بلڈنگ میں ہیں دوسری ہم نے اپلیکیشن یہ بتائی تھی کہ آپ کا لت سے کوئی برج ہے یا کوئی پارکنگ ایریا ہے جس میں گاڑیاں گزر رہی ہیں تو آپ اس میں جتنی گاڑیاں گزری ہیں وہ آپ کاؤنٹ کر لیں اور جتنی گاڑیاں باہر نکل رہی ہیں پارکنگ ایریا سے تو وہ آپ ڈاؤن کاؤنٹ کر لیں سو ٹوٹل جو کاؤنٹ ویلیو ہوگی وہ آپ کو بتائے گی کہ پارکنگ ایریا میں کتنی گاڑیاں ہیں بیسکلی جو ہم نے اسٹڈی کرنا ہے کہ یہ اپ اینڈ ڈاؤن کاؤنٹر بنائیں گے کیسے ہم اس کو سمپلیفائی کر سکتے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اپ کاؤنٹر کو پہلے اسٹڈی کر لیتے ہیں ڈاؤن کاؤنٹر کو اسٹڈی کر لیتے ہیں جو ان کا سرکٹ بنے گا اس کو ہم کسی طرح کمبائن کر لیں گے لاسٹ ٹائم ہم نے اپ کاؤنٹر کو دیکھا تھا اپ کاؤنٹر ہم نے پہلے بھی اسٹڈی کیا تھا تو سنکونس اپ کاؤنٹر ڈیزائن کرنا دوبارہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں کافی آسان ہے آپ اس کا سیکوینس پورا لکھ لیں اس میں جب سیکوینس لکھ لیں گے تو جتنے بھی فلپ فلوپس لگیں لیٹ سے three bit synchronous up counter ہے تو تین فلپ فلوپس لگیں گے سو ہر فلپ فلوپ کا آؤٹ پٹ آپ نے دیکھنا ہے جو بھی چینج ہو رہا ہے اس کا کورسپونڈنگ آپ نے ان پٹ معلوم کرنا ہے کہ ان پٹ کنڈیشنز کیا ہوں گے جس کی وجہ سے وہ آؤٹ پٹ میں چینج آ رہا ہے جو بھی ان پٹ کنڈیشنز ہیں وہ آپ ایک بولین ایکسپریشن کے فارم میں ریپرزینٹ کر سکتے ہیں اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے یوزنگ لاجک گیٹس اور آپ کا اپ کاؤنٹر بن جائے گا ڈاؤن کاؤنٹر ہم نے پہلی دفعہ بنایا تھا لاسٹ لیکچر uh, میں تو اس کو دوبارہ سے ذرا ریوائز کر لیتے ہیں ڈاؤن کاؤنٹر کا بھی طریقہ وہی ہے آپ نے سیکوینس لکھنا ہے اب ڈاؤن کاؤنٹر جو ہے بیسکلی وہ الٹا کاؤنٹ کر رہا ہے سو جو اسٹارٹ اسٹیٹ ہے فری بٹ ڈاؤن کاؤنٹر کی وہ ون ون ون ہوگی اس کے بعد جب آپ جوئیں کلاک پلس آئی تو وہ ڈیکریمنٹ کر دے گی سیون سے سکس پہ چلا جائے گا پھر دوبارہ کلاک پلس آئی سکس سے فائیو چلا جائے گا اینڈ سون تو آخری جو اسٹیٹ پہ پہنچے گا زیرو زیرو زیرو اس کے بعد دوبارہ سے ریسائکل کر لے گا اب کیسے امپلیمنٹ کریں گے بیسکلی وہ تین فلپ فلوپس چاہیے تین فلپ فلوپس کے جو آؤٹ پٹ ہیں وہ چینج ہو رہے ہیں اب آپ نے یہ ڈیٹرمن کرنا ہے کہ کیا ان پٹ اپلائی کریں گے جس کی وجہ سے آؤٹ پٹ میں چینج آ رہا ہے تو وہ آپ نے اگین وہ ان پٹ کنڈیشن ڈیٹرمن کرنا ہے بولین ایکسپریشن کے فارم میں آ جائیں گے اور اس کو آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے یوزنگ کمبینیشن سرکٹ اور کمبنیشن سرکٹ کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ ہر فلپ فلوپ کے ان پٹ کے ساتھ آپ کنیکٹ کر دیں گے جو ہمارے پاس ریزلٹ آیا تھا اگر آپ اپ کاؤنٹر اور ڈاؤن کاؤنٹر کو three bit up counter and three bit down counter ایک ساتھ رکھیں تو ان کے سرکٹ کو اگر اسٹڈی کریں تو پہلا جو فلپ فلاپ ہے دونوں کیسز میں اس کے دونوں پٹس جو ہیں ون کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں کیونکہ دونوں کیسز میں پہلا جو فلپ فلاپ ہے جو ہی اس کو کلاک پلس ملتی ہے تو وہ ٹاگل کرتا ہے آؤٹ پٹ اگر ون ہے زیرو کر دے گا اگر زیرو ہے ون کر دے گا دونوں کیسز میں اپ کاؤنٹر میں بھی اور ڈاؤن کاؤنٹر میں بھی دوسرا اگر فلپ فلاپ دیکھیں اس میں اپ کاؤنٹر کے کیس میں ہم نے جو ڈٹرمن کی تھی ایکسپریشن ہم نے پہلا والا جو فلپ فلوپ ہے اس کا کیو آؤٹ پٹ دوسرے والے فلپ فلوپ کے ان پٹ کے ساتھ جے کے ان پٹ کے ساتھ کنیکٹ کر دیا تھا ڈاؤن کاؤنٹر کے کیس میں جو ہمارے پاس ایکسپریشن آئی تھی اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو پہلا والا فلپ فلوپ ہے اس کا کیو بار آؤٹ پٹ جو ہے وہ دوسرے والے فلپ فلوپ کے جے کے ان پٹ کے ساتھ کنیکٹ ہو رہا ہے اسی طرح اگر آپ تیسرا فلپ فلپ دیکھیں اپ کاؤنٹر کا اور ڈاؤن کاؤنٹر کا اپ کاؤنٹر کا ہمارے پاس جو ایکسپریشن ایکسپریشن آئی تھی بولین اس میں ہم نے یہ یوز کیا تھا کہ ایک اینڈ گیٹ یوز کیا تھا اینڈ گیٹ کے ان پٹ پہ پہلے والا فلپ فلوپ اور دوسرے والے فلپ فلپ کے دونوں آؤٹ پٹس کنیکٹڈ تھے سو دونوں جب ون ہوتے ہیں تو تیسرا فلپ فلوپ جو ہے اپنی اسٹیٹ چینج کر دیتا ہے ڈاؤن کاؤنٹر کے کیس میں ایکسپریشن ملتی جلتی ہے ایک ہی وہی two input and gate ہم یوز کر رہے ہیں جس کا output of course J K flop کے ان پٹ کے ساتھ گیٹ ہے تیسرا والا جو فلپ فلپ ہے اینڈ گیٹ کے ان پٹ پہ ہم کیو ناٹ اور کیو ون جو ہے وہ نہیں Q Q not bar and one bar جو ہے ان کے کمپلیمنٹڈ جو آؤٹ پٹس ہیں flip flop one and two کے وہ کنیکٹ کر رہے ہیں سو بیسکلی یہ آپ کا ڈاؤن کاؤنٹر ہو گیا اب اگر آپ دونوں کو کمپیئر کریں three bit up counter and three bit down counter اس میں جو چینج ہے دونوں میں ایک ہی اینڈ گیٹ یوز ہو رہا ہے اپ کاؤنٹر میں صرف جو نان کمپلیمنٹڈ آؤٹ پٹس ہیں ان کو یوز کیا جا رہا ہے اینڈ ڈاؤن کاؤنٹر میں کمپلیمنٹڈ آؤٹ پٹس جو ہیں ان کو یوز کیا جا رہا ہے اب آپس میں یہ جوڑیں گے کیسے یہ دو سرکٹس ہیں ان کو ایک سرکٹ کے فارم میں as an up and down counter کیسے امپلیمنٹ کریں گے بیسکلی آپ کو ایک کنٹرول انپٹ چاہیے جو کہ یا تو اوپر والا جو اینڈ گیٹ ہے اس کو انیبل کر دے یا نیچے والا اینڈ جو گیٹ ہے اس کو انیبل کر دے اگر اوپر والا اینڈ گیٹ انیبل ہو جاتا ہے دیٹ مینس جو کاؤنٹر ہے وہ کاؤنٹ کرے گا ایز این اپ کاؤنٹر اگر اس کنٹرول سگنل کی وجہ سے نیچے والا اینڈ گیٹ جو ہے جو ان کمپلیمنٹڈ جو آؤٹ پٹس ہیں ان کو یوز کر رہا ہے اگر وہ انیبل ہو جائے دیٹ مینس جو کاؤنٹر ہے وہ کام کرے گا ایز اے ڈاؤن کاؤنٹر آئیے دیکھتے ہیں اس کا سرکٹ ڈائگرام یہ جو مشترکہ ہم نے بنایا ہے up counter and down counter دونوں کے سرکٹ ملا کے یہ کام کیسے کر رہا ہے اور یہ کنٹرول ان پٹ کیسے ان گیٹس کو کنٹرول کرتا ہے پہلے دیکھتے ہیں three bit synchronous down counter three bit synchronous down counter of course تین فلپ فلپس ہوں گے تینوں کے جو کلاک انپٹس ہیں وہ اکٹھے کنیکٹڈ ہیں سو سائملٹینیسلی یہ ٹریگر ہوں گے اس کیس میں نیگیٹو فلپ فلپلاپس یوز کیے ہیں سو نیگیٹو ٹرانزیکشن پہ تینوں فلپ فلاپ جو ہیں اسٹیٹ اپنا چینج کریں گے جیسا کہ ہم نے ڈسکس کیا تھا پہلا جو فلپ فلاپ ہے اس کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ ہمیشہ ٹاگل ہوتا ہے تو اس لیے جے اور کے ان پٹ جو ہیں وہ ون کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوئے ہیں دوسرا جو فلپ فلاپ ہے اس کا اسٹیٹ چینج ہوتا ہے آؤٹ پٹ ہم نے اس کے ان پٹ کنڈیشن ڈیٹرمن کیے تھے بیسکلی ان پٹ کنڈیشن یہ تھا کہ ایف ناٹ بار اگر کونیکٹ کر دیں جے کے ان پٹ کے ساتھ تو آؤٹ پٹ جو ہے اکارڈنگلی چینج ہوگا سو so جیسا کہ سرکٹ میں نظر آ رہا ہے کیو بار جو ہے پہلے والے فلپ فلپ کا وہ کونیکٹ ہوا ہوا ہے J K input flip flop two کے اب اگر تیسرا فلپ فلپ دیکھیں اس کا جو جے کے ان پٹ ہے وہ کونیکٹ ہوا ہوا ہے ایک اینڈ گیٹ کے آؤٹ پٹ کے ساتھ جیسا کہ ہم نے ایک بولین ایکسپریشن ڈیٹرمن کی تھی تیسرا جو فلپ فلوپ ہے اس کا آؤٹ پٹ اس وقت چینج ہوگا جب F not bar and F one bar جو ہے وہ ون ہو جائے سو so, ہم نے F nought bar and F one bar جو ہے وہ اینڈ گیٹ کے ان پٹ پہ لگایا ہوا ہے جب بھی یہ دونوں ان پٹ ون ہوں گے اینڈ گیٹ کا آؤٹ پٹ ون ہوگا فلپ فلاپ جو تیسرا ہے وہ اپنی اسٹیٹ چینج کر لے گا اب جیسا کہ ہم نے ڈسکس کیا تھا یہ جو سرکٹ ہے بہت سملر ہے to the up counter up counter میں اسی قسم کا ایک گیٹ لگا ہوا ہے آئیے اب دیکھتے ہیں up and down synchronous counter up and down synchronous counter جو ہے یہ دونوں کو آپس میں جوڑ کے جو اپ کاؤنٹر ہے ڈاؤن کاؤنٹر ہے ان دونوں کو جوڑ کے بنایا گیا ہے اس میں جو چینج نظر آ رہی ہے ایک up and down control signal ہے اور دو ایکسٹرا اینڈ گیٹس لگائے ہوئے ہیں ایک انورٹر لگایا ہوا ہے اور دو اور گیٹس لگائے ہوئے ہیں سو اگر پہلے فلپ فلپ کو دیکھیں وہ اپ کاؤنٹنگ کر رہا ہو یا ڈاؤن کاؤنٹنگ کر رہا ہو ہر صورت میں اس کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ ٹاگل ہوگا اس لیے پہلا جو فلپ فلپ ہے اس کے ان پٹس جو ہیں ون کے ساتھ کنیکٹ ہوئے ہوئے ہیں پہلا جو فلپ فلپ ہے اس کے اوپر ایک اینڈ گیٹ ہے اور اس کے نیچے ایک اینڈ گیٹ ہے جس کا ایک ان پٹ جو ہے وہ ایک ناٹ گیٹ کے تھرو آ رہا ہے اب اگر اس پہ غور کیا جائے اگر up and down signal one ہو تو اوپر والا گیٹ جو ہے وہ انیبل ہو جائے گا اس کے آؤٹ پٹ پہ جو کیو آؤٹ پٹ ہے پہلے فلپ فلپ کی وہ اویلیبل ہوگی اسی طرح اگر نیچے والا گیٹ دیکھا جائے اگر up and down signal zero logic zero پہ سیٹ کر دیا جائے سو ناٹ گیٹ اس کو انورٹ کر دے گا سو نیچے والا اینڈ گیٹ جو ہے وہ انیبل ہو جائے گا اور کیو بار جو ہے پہلے والے فلپ فلپ کی آؤٹ پٹ وہ اویلیبل ہو جائے گی اینڈ گیٹ کے آؤٹ پٹ کے ساتھ اینڈ گیٹ کے آؤٹ پٹ پہ ایک اور گیٹ لگا ہوا ہے اور اور گیٹ کا آؤٹ پٹ جو ہے دوسرے والے فلپ فلپ کے جے کے ان پٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے سو اگر آپ نے اپ کنٹرول سگنل ون کیا ہے اوپر والا گیٹ سلیکٹ ہو گیا اس کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ اور گیٹ کے ان پٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے سو اور گیٹ کے آؤٹ پٹ پہ اوپر والے اینڈ گیٹ کا آؤٹ پٹ اویلیبل ہوگا اسی طرح اگر اپ اینڈ ڈاؤن سگنل کو آپ زیرو رکھتے ہیں سو نیچے والا اینڈ گیٹ ہے اس کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ اور گیٹ کے آؤٹ پٹ پہ اویلیبل ہوگا اب اگر فلپ آپ ٹو کو دیکھا جائے اس کے اوپر بھی ایک اینڈ گیٹ لگا ہوا ہے اور اس کے نیچے بھی اینڈ گیٹ لگا ہوا ہے اب اوپر والا جو اینڈ گیٹ ہے اس کا ایک جو ان پٹ ہے وہ پہلا والا جو اینڈ گیٹ تھا اس سے آ رہا ہے اور اسی طرح جو نیچے والا اینڈ گیٹ لگا ہوا ہے اس کا جو ان پٹ ہے پہلے والے اینڈ گیٹ سے آ رہا ہے ان دونوں اینڈ گیٹ کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ ایک اور گیٹ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور گیٹ کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ تیسرا جو فلپ فلوپ ہے اس کے جے کے ان پٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے سو so اگین اگر اپ اینڈ ڈاؤن سگنل جو ہے لاجک ون پہ سیٹ کیا ہوا ہے تو پہلا والا جو اینڈ گیٹ ہے جو جے کے فلپ فلوپ کے اوپر دکھایا گیا ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا سو اس کے آؤٹ پٹ پہ کیو جو اسٹیٹ ہے فلپ فلوپ ون کی وہ اویلیبل ہوگی دوسرا والا جو اینڈ گیٹ ہے وہ بھی ایکٹیو ہو جائے گا اور اس کے آؤٹ پٹ پہ جو پروڈکٹ آئے گا Q zero and Q one اسی طرح اگر up and down signal zero ہے دو نیچے والے اینڈ گیٹ ایکٹیویٹ ہو جائیں گے سو so جو دوسرا اینڈ گیٹ ہے جو سیکنڈ فلپ فلوپ کے نیچے لگا ہوا اس کے آؤٹ پٹ پہ بیسکلی آپ کے پاس جو پروڈکٹ آ رہا ہے وہ Q zero bar and Q one bar آ رہا ہے اور گیٹ جو ہے ان دونوں میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کر لے گا اینڈ اکارڈنگلی جے کے فلپ فلپ جو ہے تیسرا والا وہ اپنی اسٹیٹ چینج کرے گا جیسا کہ ہم نے بتایا کہ یہ جو اپ اینڈ ڈاؤن کاؤنٹر ہے اس کو آپ کنفیگر کر سکتے ہیں ٹو کاؤنٹ اپ اور ڈاؤن آئیے ذرا ٹائمنگ ڈائگرام دیکھتے ہیں ٹائمنگ ڈائگرام میں سب سے اوپر اپ اینڈ ڈاؤن سگنل دکھایا گیا شروع میں کچھ ٹائم انٹرولس کے لیے T one T T two and three time intervals کے لیے اپ ہے دیٹ مینس کاؤنٹر جو ہے اپ کاؤنٹ کر رہا ہے ٹی تھری اور ٹی فور انٹرول میں سگنل جو ہے زیرو ہو گیا دیٹ مینس اب جو یہ تھری بٹ کاؤنٹر ہے یہ اب ڈاؤن کاؤنٹ کرے گا so T four T five T six and T seven interval میں ڈاؤن نظر آ رہا ہے اس کے بعد دوبارہ سے اپ ہو گیا سو یہ کاؤنٹر شروع میں اپ کاؤنٹ کرے گا پھر ڈاؤن کاؤنٹ کرے گا اور اس کے بعد دوبارہ سے اپ کاؤنٹ کرے گا اپ اینڈ ڈاؤن سگنل کے نیچے کلاک ان پٹ سگنل دکھایا گیا کیونکہ یہ جو کاؤنٹر ہے یہ نیگیٹو ایج ٹریگرڈ ہے سو نیگیٹو ٹرانزیکشن پہ یہ کاؤنٹ اپ یا ڈاؤن کرے گا اب آپ ٹی ون انٹرول پہ دیکھیں آپ ایزیوم کریں کہ یہ جو کاؤنٹر ہے سیٹ ہوا ہوا zero zero zero output پہ سو ٹی ون سے پہلے جو ہے F zero output F one output اور ایف ٹو آؤٹ پٹ تینوں زیرو ہیں اب کیونکہ یہ کنفیگر ہوا as an up counter T one interval پہ یہ کاؤنٹ اپ کرے گا so F zero output جو ہے وہ ون ہو گیا F one and F two output جو ہے وہ زیرو زیرو ہے اسی طرح ٹی ٹو انٹرول پہ جو ہی ہائی ٹو لو ٹرانزیکشن ہوتی ہے کلاک پہ یہ اپ کاؤنٹ کرے گا ایف زیرو جو ہے وہ ٹاگل ہو گیا ون سے زیرو چلا گیا اور ایف ون جو ہے زیرو سے ون چلا گیا ایف ٹو کے آؤٹ پٹ پہ کوئی چینج نہیں آئی سو یہ ون سے اس نے ٹو پہ کاؤنٹ کر لیا اسی طرح ٹی تھری انٹرول پہ دیکھیں ہائی ٹو لو ٹرانزیکشن جب کلاک کی ہوتی ہے تو ایف ناٹ آؤٹ پٹ جو ہے وہ زیرو سے ون ٹاگل ہو گیا ایف ون کے آؤٹ پٹ پہ کوئی چینج نہیں آیا ایف ٹو کے آؤٹ پٹ پہ کوئی چینج نہیں آیا سو ٹی تھری کے بعد اس نے جو کاؤنٹ کیا کاؤنٹ ویلو بن گئی تھری اب T three and T four interval میں جو اپ اینڈ ڈاؤن سگنل ہے اس کو لو کر لیا دیٹ مینس اب جو نیکسٹ کلاک پلس آئے گی اس میں اس نے ڈاؤن کاؤنٹ کرنا ہے سو ٹی فور انٹرول پہ جو ہی کلاک ٹرانزیکشن ہوئی high to low basically F nought output جو ہے وہ تو ہر صورت میں اپ کاؤنٹر کے کیس میں ڈاؤن کاؤنٹر کے کیس میں اس نے اپنی اسٹیٹ ٹاگل کرنی ہے سو وہ ون سے زیرو چلا گیا ایف ون آؤٹ پٹ جو ہے اگر یہ اپ کاؤنٹ کر رہا ہوتا تو اس کو زیرو پہ جانا چاہیے تھا جبکہ اب ڈاؤن کاؤنٹ کر رہا ہے تو ٹی فور ٹی فائیو میں اس کی آؤٹ پٹ اسٹیٹ میں کوئی چینج نہیں آیا اسی طرح ایف ٹو آؤٹ پٹ جو ہے اس کی اسٹیٹ میں کوئی چینج نہیں آیا آئیے دیکھتے ہیں کہ ٹی فور انٹرول پہ ایف ون آؤٹ پٹ پہ چینج کیوں نہیں آیا اگر آپ سرکٹ ڈائگرام کو دیکھیں جو کنٹرول سگنل ہے اس کو ہم نے زیرو کیا ہوا دیٹ مینس ڈاؤن کاؤنٹ کر رہا ہے سو so, اوپر والا جو اینڈ گیٹ ہے جو پہلے فلپ فلپ کے اوپر ہے اس کا آؤٹ پٹ زیرو ہے سو so, اور گیٹ کا اوپر والا ان پٹ جو ہے وہ زیرو ہے اب نیچے والے اینڈ گیٹ کو دیکھیں جو نارتھ گیٹ کا آؤٹ پٹ ہے وہ ون ہے پر کیو بار جو ہے آؤٹ پٹ وہ زیرو ہے جیسا کہ نظر آ رہا ہے اس میں F zero output one ہے so F zero bar output جو ہے وہ زیرو ہوگا سو so, نیچے والا اینڈ گیٹ اس کا آؤٹ پٹ زیرو ہو جائے گا اب اور گیٹ کے دونوں ان پس جو ہیں سو دوسرا والا جو فلپ فلپ ہے اس کے جے کے ان پٹ وہ زیرو اسٹیٹ پہ ہیں اب جو سیکنڈ فلپ فلوپ ہے اس کو جب ہائی ٹو لو ٹرانزیکشن ملے گی ٹائم انٹرول ٹی فور پہ کیونکہ ان پٹ زیرو ہے سو آؤٹ پٹ میں کوئی چینج نہیں آئے گا اس لیے آپ کو ٹی فور انٹرول کے بعد ایف ون آؤٹ پٹ کے اسٹیٹ میں آؤٹ پٹ اسٹیٹ میں کوئی چینج نظر نہیں آ رہا پہلے بھی ون تھا اس کے بعد بھی ون پہ ہے ٹی فائیو انٹرول پہ ہائی ٹو لو ٹرانزیکشن ہوتی ہے تو ایف ناٹ آؤٹ پٹ جو ہے اگین وہ ٹاگل ہو رہا ہے زیرو سے ون ہو گیا اور ایف ون آؤٹ پٹ جو ہے وہ ون سے زیرو ہو گیا ایف ٹو آؤٹ پٹ میں کوئی چینج نہیں آیا اب اگر آپ یہ دیکھیں ٹی تھری انٹرول کے بعد جو کاؤنٹ ویلو تھی وہ تھی تھری اب ٹی فور انٹرول میں کیونکہ ڈاؤن کاؤنٹ کر رہے تو کاؤنٹ ویلو ٹو ہو گئی ہے اب اسی طرح ٹی فائیو انٹرول میں آپ کو کاؤنٹ ویلو جو ہے وہ ون نظر آ رہی ہے اگین دیکھتے ہیں ذرا ٹی فائیو انٹرول پہ جو ایف ون آؤٹ پٹ ہے وہ ون سے زیرو کیوں ہوا ٹی فائیو انٹرول سے اگر پہلے دیکھیں جو فلپ فلوپ پہلا والا فلپ فلوپ ہے اس کا کیو بار آؤٹ پٹ جو ہے وہ ون ہے کیونکہ اس کا کیو آؤٹ پٹ جو ہے وہ زیرو ہے سو so, اگر کیو بار آؤٹ پٹ ون ہے سو اینڈ گیٹ کے ان پٹ پہ ون آیا نارٹ گیٹ جو ہے اس کے آؤٹ پٹ پہ بھی ون ہے سو اینڈ گیٹ کا آؤٹ پٹ ون ہو گیا اب اور گیٹ کے ساتھ کیونکہ یہ کنیکٹڈ ہے سو اور گیٹ کا آؤٹ پٹ بھی ون ہو گیا اب جے کے ان پٹ جو ہیں وہ ون کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں دیٹ مینس کہ جب بھی کلاک ٹرانزیکشن ہوگا سیکنڈ والا فلپ فلوپ ہے وہ اپنے آؤٹ پٹ اسٹیٹ جو ہے چینج کرے گا اب آؤٹ پٹ اسٹیٹ پہلے جو تھی دوسرے والے فلپ فلوپ کی وہ ون تھی اب جو ہی ہائی ٹو لو ٹرانزیکشن ہوئی کلاک سگنل کی اس کی آؤٹ پٹ اسٹیٹ جو ہے ون سے زیرو پہ چلی گئی ٹی سکس انٹرول پہ اگین کیونکہ ڈاؤن کاؤنٹ کر رہا ہے سو ون سے یہ زیرو زیرو زیرو پہ چلا گیا تینوں آؤٹ پٹ جو ہیں وہ زیرو زیرو زیرو پہ چلے گئے ٹی سیون انٹرول پہ اوپر جو کنٹرول سگنل ہے وہ ابھی بھی ڈاؤن پہ سیٹ ہے دیٹ مینس کاؤنٹر کو ڈاؤن کاؤنٹ کرنا چاہیے سو کیونکہ یہ لوئسٹ کاؤنٹ پہ پہنچ گیا زیرو زیرو زیرو پہ اس کے بعد یہ ریسائکل ہو جائے گا automatically so T seven interval میں F nought output F one output اور ایف ٹو آؤٹ پٹ تینوں ون پہ چلے گئے اب ٹی سیون اور ٹی ایٹ کے جو انٹرول ہے اس کے درمیان جو کنٹرول سگنل ہے وہ اپ ہو گیا دیٹ مینس اب جو کاؤنٹر ہے اس کو اپ کاؤنٹ کرنا چاہیے اب ٹی ایٹ انٹرول پہ دیکھا جائے جو انیشل اسٹیٹ ہے اس کی ہے ون ون ون اب کیونکہ اپ کاؤنٹ کر رہا ہے اس کے بعد کیا آنا چاہیے اس کو آگے کی طرف کاؤنٹ کرنا چاہیے سو یہ واپس ریسائکل کر جائے گا ون ون ون سے زیرو زیرو زیرو کی طرف اس کے بعد ٹی نائن انٹرول پہ دیکھیں اگین اپ کاؤنٹ کر رہا ہے so zero zero zero state سے یہ اسٹیٹ ون پہ پہنچ گیا اسی طرح ٹی ٹین انٹرول کے بعد اگر دیکھیں یہ کاؤنٹ کر جائے گا اسٹیٹ ٹو پہ ابھی ہم نے ایک three bit up counter and down counter synchronous counter کو دیکھا اس کا ہم نے پروسیجر بھی دیکھا کیسے بنانا کیسے اسی طریقے سے اسی طریقے کا فالو کریں آپ four bit five bit six bit جو ہے نا اپ اینڈ ڈاؤن کاؤنٹر بنا سکتے ہیں اس میں بیسکلی اپ کاؤنٹر کا سیکوینس لکھ لیں ڈاؤن کاؤنٹر کا سیکوینس لکھ لیں ان کو علیحدہ علیحدہ سے ڈیزائن کر لیں آپس میں جب ملانا ہے تو اس میں آپ نے اور گیٹ چوز کرنے ہیں جس کی وجہ سے دونوں کاؤنٹر جو ہے نا ایک سنگل سرکٹ کی فارم میں اویلیبل ہو جائیں گے اگین آپ کو ایک کنٹرول ان پٹ کی ضرورت پڑے گی جو اگر آپ ون پہ سیٹ کریں گے تو آپ کرے گا اب اگر آپ نے ایک بڑا اپ اینڈ ڈاؤن کاؤنٹر بنانا وہیں پہنچ جائے گی کہ آپ کو بہت سارے فلپ فلپس کنیکٹ کرنے پڑیں گے آپ کو ایکسٹرا لاجک گیٹس کنیکٹ کرنے پڑیں گے جو کہ مشکل کام ہے اگین انٹیگریٹڈ سرکٹ کے فارم میں آپ کو بنے بنائے جو ہیں فور بیٹ جو ہیں کاؤنٹرس ملتے ہیں آپ کو جو کہ اپ کاؤنٹ اور ڈاؤن کاؤنٹ کرتے ہیں اگین uh, جو اپ اینڈ ڈاؤن کاؤنٹر ہے اس قسم کا اس کے اگین کچھ انپٹس uh, ہوں گے کچھ آؤٹ پٹس ہوں گے اس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں کہ ہے کون سا بیسکلی جو نمبر ہے جو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے it's seven four one nine zero آئیے دیکھتے ہیں کہ seven four one nine zero جو ہے کام کیسے کرتا ہے اور اس کے کون سے کنٹرول ان پٹس ہیں اور آؤٹ پٹ میں کیا ہمیں انفارمیشن اویلیبل ہے ڈائگرام میں seven four H C one nine zero ایک four bit synchronous up and down counter دکھایا گیا ہے اس کا جو بلاک ڈائگرام ہے یہ ملتا جلتا ہے جو پہلے ہم نے فور بیڈ کاؤنٹر اسٹڈی کیے تھے اس کے اگین چار ڈیٹا انپٹس ہیں D zero D one D two D three اس پہ جو بھی ڈیٹا ویلو اپلائی کریں گے وہ آپ اس پہ لوڈ کر سکتے ہیں لوڈ کیسے کریں گے جو لوڈ انپٹ سگنل نظر آ رہا ہے ایکٹیو لو جب بھی اس کو لو کریں گے کلاک ٹرانزیکشن پہ جو بھی انفارمیشن ڈیٹا ان پٹس پہ ہوگی وہ لوڈ ہو جائے گی اسی طرح اس کے چار آؤٹ پٹس ہیں Q zero Q one Q two Q three basically یہ جو چار بیٹ کاؤنٹر ہے سو اس کے چار بیٹ آؤٹ پٹس ہیں تو اس پہ آپ کو اپ کاؤنٹ یا ڈاؤن کاؤنٹ نظر آئے گا کاؤنٹر جو ہے پوزیٹو ٹریگرڈ ہے سو آپ کو کلاک سگنل نظر آ رہا ہے اب آپ اس کو کنفیگر کر سکتے ہیں ٹو کاؤنٹ ڈاؤن یا اپ اب ڈاؤن کاؤنٹ کرنے کے لیے آپ کو ایک انپٹ سگنل نظر آ رہا ہے ڈی ابلیک یو بار سو اگر ڈاؤن کاؤنٹ کریں گے اس سگنل کو لاجک ون پہ سیٹ کر دیں گے یہ ڈاؤن کاؤنٹ کرنا شروع ہو جائے گا اگر آپ نے اپ کاؤنٹ کروانا ہے تو سگنل کو لاجک زیرو پہ سیٹ کر دیں گے تو یہ اپ کاؤنٹ کرنا شروع کر دے گا اس کاؤنٹر کو اگر آپ نے اپ اینڈ ڈاؤن کاؤنٹ کروانا ہے تو اس کو سلیکٹ کرنا پڑے گا سلیکٹ کیسے ہوتا ہے C T N bar signal جو نظر آ رہا ہے ایکٹیو لو سگنل ہے جب بھی آپ اس کو زیرو کریں گے کاؤنٹر کام کرنا شروع ہو جائے گا اگر اس سگنل کو ہائی کر دیں گے کاؤنٹر کام کرنا بند کر دے گا آؤٹ پٹ پہ آپ کو ایک میکسیمم ابلیک منیمم سگنل نظر آ رہا ہے اور ایک جو ہے آر سی او بار نظر آ رہا ہے آر سی او بار جو ہے وہ ریپل کلاک آؤٹ جو پہلے ہم نے کاؤنٹر میں اسٹڈی کیا تھا وہی ایکزیکٹلی وہی کام کر رہا ہے یہ active low output signal ہے دیٹ مینس کاؤنٹر جب اپنا ٹرمینل کاؤنٹ ریچ کر لے تو یہ جو سگنل ہے آؤٹ پٹ زیرو ہو جائے گا لاجک لو ہو جائے گا جب کاؤنٹر جو ہے اپنے ٹرمینل کاؤنٹ پہ نہیں پہنچا تو یہ ہائی رہے گا اسی طرح جو میکسیمم منیمم سگنل ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے جب اپنے ٹرمینل کاؤنٹ تک پہنچ جائے جب ٹرمینل کاؤنٹ تک نہیں پہنچا تو یہ میکسیمم مینیمم سگنل جو ہے زیرو پہ رہے گا اب یہ جو seven four H C one nine zero ہے یہ basically up and down decade counter ہے دیٹ مینس دس اسٹیٹس تک یہ کاؤنٹ کر سکتا ہے اب جب اوپر کی طرف اپ کاؤنٹ کرے گا تو اس کا جو ٹرمینل کاؤنٹ ہے وہ ہوگا ون زیرو زیرو ون تو جب بھی ون زیرو زیرو ون پہ پہنچے گا یہ maximum minimum output signal جو ہے یہ ایکٹیو ہو جائے گا اسی طرح جو آر سی او سگنل ہے وہ بھی ایکٹیو ہو جائے گا اگر اس کو کنفیگر کیا ہوا ہے ڈاؤن کاؤنٹ کے لیے سو ڈاؤن کاؤنٹ جو ہے جب زیرو زیرو زیرو زیرو پہ پہنچے گا اگین میکسیمم منیمم جو آؤٹ پٹ سگنل ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گا اور اسی طرح جو ہے ریپل کیری آؤٹ جو ہے وہ بھی ایکٹیو ہو جائے گا جس طرح ہم نے پہلے کاؤنٹر سرکٹ میں ڈسکس کیا تھا جو آر سی او آؤٹ پٹ ہے میکسیمم منیمم آؤٹ پٹ ہے اور جو انیبل ان پٹ ہے ان تین سگنلز کی مدد سے ہم ڈفرنٹ جو کاؤنٹرز ہیں وہ کیسکیٹ کر سکتے ہیں so seven four one nine zero اگر ایک اور seven four one nine zero کے ساتھ ملانا ہے کیسکیٹ کرنا ہے تاکہ ایک بڑا کاؤنٹر سرکٹ بن جائے تو میکسیمم منیمم اور آر سی او پینس اور جو دوسرا والا کاؤنٹر ہوگا اس کا C T E N pin بھی یوز کرنی ہوگی ابھی ہم نے ایگزامپل دیکھی ایک up and down decade counter کی جو سنکرونس کاؤنٹر ہے آف کورس اسی طرح آپ کے پاس مزید اور انٹیگریٹڈ سرکٹس اویلیبل ہیں جو کہ اپ اینڈ ڈاؤن کاؤنٹ کر رہے ہیں اور ڈیکٹ نہیں ہے ماڈ سکسٹین ہے اب ان سرکٹس کی مدد سے آپ بڑے کاؤنٹرس بڑی آسانی سے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں ابھی تک ہم بات کر رہے ہیں کاؤنٹرس کی سو کاؤنٹرز کی بیسک اپلیکیشن کیا ہے کاؤنٹ اپ کرے گا یا ڈاؤن کرے گا کاؤنٹرس کی ایک اور اپلیکیشن بھی ہے آپ ایزیوم کریں کہ آپ کا کوئی ڈیجیٹل سرکٹ ہے جس کے ڈفرنٹ پارٹس ہیں تو ایک پارٹ جو ہے آپ نے لت سے ایک خاص ٹائم انٹرول پہ ایکٹیویٹ کرنا ہے دوسرا جو اس کا پارٹ ہے وہ ایک دوسرے ٹائم انٹرول پہ ایکٹیویٹ کرنا ہے اور ایک تیسرا جو سرکٹ ہے وہ ایک تیسرے ٹائم انٹرول میں ایکٹیویٹ کرنا ہے لت سے جو پہلا سرکٹ ہے اس کو ٹائم انٹرول 3 پہ ایکٹیویٹ کرنا ہے دوسرا جو ہے ٹائم انٹرول 5 پہ ایکٹیویٹ کرنا ہے اور تیسرا جو ہے 7 پہ ایکٹیویٹ کرنا ہے سو so بیسکلی یہ کیسے کام ہوگا ایک آپ کاؤنٹر لگائیں گے اس کے آؤٹ پٹ پہ آپ نے لاجک سرکٹ لگانا ہے جو ڈیٹیکٹ کرے گا کہ ٹائم انٹرول 3 ہو گیا کہ نہیں اگر ٹائم انٹرول 3 پہ یا کاؤنٹ جو ہے کاؤنٹر کا 3 پہ پہنچ گیا تو وہ جو لاجک سرکٹ آپ نے لگایا آؤٹ پٹ پہ وہ ایکٹیو ہو جائے گا جس کی وجہ سے جو پہلا سرکٹ ہے وہ سلیکٹ ہو جائے گا اسی طرح کاؤنٹر اگر آپ انکریمنٹ کرتے جا رہے ہیں تو جب وہ اسٹیٹ 5 پہ پہنچے گا تو جو بھی آپ نے لاجک سرکٹ لگایا ہے اسٹیٹ فائیو کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا جس کی مدد سے آپ دوسرا جو سرکٹ ہے سلیکٹ کر سکتے ہیں اور اسی طرح جب کاؤنٹر کاؤنٹ اپ کر رہا ہے اسٹیٹ سیون پہ پہنچتا ہے جو آپ نے ایکسٹرنل ایک لاجک سرکٹ لگایا ہوا ہے جو اسٹیٹ سیون کو ڈیٹیکٹ کر رہا ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا اور اسی طرح تیسرا سرکٹ آپ سلیکٹ کر پائیں گے سو so بیسکلی آپ جو ہے تین ڈفرنٹ سرکٹ سلیکٹ کر رہے ہیں تھرو اے کاؤنٹر سو کیسے ہو رہا ہے کاؤنٹر کے آؤٹ پٹس کو آپ نے ڈیکوڈ کرنا ہے جب آپ کسی کاؤنٹر کے آؤٹ پٹ کو ڈیکوڈ کرتے ہیں تو وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ جو اسٹیٹ آؤٹ پٹ جو اسٹیٹ ہے اس کو ایکوریٹلی ڈیٹرمن کریں بیسکلی سنکونس کاؤنٹرز میں جو مسائل آ سکتے ہیں یا ایشوز آ سکتے ہیں یا پرابلمس ہو سکتی ہیں وہ ہیں پروپیگیشن ڈیلے کی وجہ سے جیسے کہ ہم نے اے سنگونس میں بات کی تھی اس میں تو پروپیگیشن ڈیلے ہے کیونکہ وہ کلاک جو ہے وہ ریپل ہو رہا ہے تو ایک جو پہلا فلپ فلپ ہے اس کا آؤٹ پٹ کیونکہ سیکنڈ کے ساتھ لگا ہوا ہے تو سیکنڈ اس وقت تک نہیں چینج ہوگا جب تک پہلے کا آؤٹ پٹ چینج نہیں ہو رہا سنکونس میں ہم نے کیونکہ کلاک تو ایک مشترکہ کلاک لگائی ہوئی ہے تو جتنے بھی فلپ فلپس ہیں وہ اکٹھے ٹریگر ہوں گے اس میں ہر فلپ فلوپ کا جو پروپگیشن ڈیلے ہے وہ ڈفرنٹ ہے جو پہلا فلپ فلاپ ہے لیٹ سے وہ ون نینو سیکنڈ کے بعد آؤٹ پٹ اپنا چینج کرتا ہے جو ہی اس کو کلاک ملتی ہے اس طرح جو سیکنڈ فلپ فلوپ ہے لیٹ سپوز کے اس کا جو پروپوگیشن ڈیلے ہے وہ زیادہ ہے so جو ہی اس کو کلاک ملا وہ ٹو نینو سیکنڈ کے بعد اپنا آؤٹ پٹ چینج کر رہا ہے اسی طرح جو تیسرا فلپ فلوپ ہے اس کا لیٹ سے one point five nanosecond propagation delay ہے تو جو ہی اس کو کلاک ملا one point five nanosecond کے بعد آؤٹ پٹ چینج کر رہا ہے پہلا جو ہے ون نائنو سیکنڈ کے بعد چینج ہو رہا ہے سیکنڈ جو ہے ٹو نائنو سیکنڈ کے بعد تیسرا جو ہے one point five nano second کے بعد اگر ان کا آپ ٹائمنگ ڈایاگرام بنائیں اور اس میں آپ کاؤنٹ ویلو دیکھیں تو وہ کاؤنٹ ویلو جو ہے وہ ایک سیکوینس سے نہیں چل رہی بیسکلی اگر شروع میں زیرو زیرو زیرو ہے اس کے بعد ون آنا چاہیے پھر ٹو آنا چاہیے تھری آنا چاہیے بیچ میں ایک بہت شارٹ انٹرول کے لیے جو آؤٹ پٹ اسٹیٹ ہے وہ کچھ اور ہو جاتی ہے سیکوینس میں نہیں رہتی اب اگر آپ کاؤنٹر کے آؤٹ پٹ پہ جو اسٹیٹ ڈیٹیکشن سرکٹ لگے ہوئے ہیں تو وہ بھی جو ہے کیونکہ جو آؤٹ پٹ ہے کاؤنٹر کی وہ ایک سیکوینس سے نہیں چینج ہو رہی تو وہ جو آؤٹ پٹ اسٹیٹ سرکٹس ہیں جو ڈیٹیکٹ کر رہے ہیں وہ بھی ایک سیکوینس میں آؤٹ پٹ اسٹیٹ کو ڈیٹیکٹ نہیں کریں گے سو فار ایگزامپل جو سرکٹ ہے جو اسٹیٹ 3 کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے وہ شروع میں لت سے انٹرول ٹی تھری پہ ڈیٹیکٹ کر لی اور اس کے بعد انٹرول uh, 5 آ گیا اس کے بعد کاؤنٹر جو ہے پروپیگیشن ڈیلے کی وجہ سے دوبارہ اسٹیٹ 3 پہ چلا جاتا ہے تھوڑے بہت شارٹ انسٹنٹ کے لیے شارٹ ڈیوریشن کے لیے جو آؤٹ پٹ سرکٹ ہے وہ اگین اسٹیٹ 3 ڈیٹیکٹ کرے گا انٹرول 5 کے بعد اس کا کانسیکوینس کیا ہوگا جو پہلا سرکٹ ہے جس کو ہم انٹرول 3 میں ایکٹیویٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ 5 میں بھی ایکٹیویٹ ہو رہا ہے 5 کے بعد بلکہ ایکٹیویٹ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے امپراپر کام کرے گا آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو کاؤنٹر سرکٹ ہے اس کے آؤٹ پٹس کو کیسے ڈی کوڈ کرتے ہیں اور اس کے آؤٹ پٹ جو ہیں یہ پروپگیشن ڈیلے کی وجہ سے اس کے ٹائمنگ پہ کیا فرق پڑ رہا ہے سو سرکٹ دیکھتے ہیں اس کا ٹائمنگ ڈائگرام دیکھتے ہیں اور اس کا پھر ہم حل سوچتے ہیں کہ اس پرابلم کو کیسے ہم ریموو کر سکتے ہیں ڈائگرام میں ایک فور پیٹ سنکونس اپ کاؤنٹر دکھایا گیا جو کہ زیرو زیرو زیرو زیرو سے لے کے ون ون ون ون تک کاؤنٹ کرتا ہے اب اس سنکونس کاؤنٹر کے آؤٹ پٹ پہ ہم نے کچھ ایکسٹرا اینڈ گیٹس لگائے ہوئے ہیں سو دو اینڈ گیٹس نظر آ رہے ہیں اور ایک نینڈ گیٹ نظر آ رہا ہے ان دو اینڈ گیٹس اور ایک نینڈ گیٹ کی مدد سے ہم تین ڈفرنٹ اسٹیٹس کو ڈیٹیکٹ کر رہے ہیں سو پہلا جو اینڈ گیٹ نظر آ رہا ہے ایکسٹریم لیفٹ پہ وہ ڈیٹیکٹ کر رہا ہے اسٹیٹ فور دیٹ مینس یہ جب کاؤنٹر کاؤنٹ کر رہا ہے فور ویلو پہ تو یہ اس کو ڈیٹیکٹ کرے گا اسی طرح جو دوسرا اینڈ گیٹ ہے وہ اسٹیٹ ایٹ کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے جب کاؤنٹر کے آؤٹ پٹ پہ ایٹ ہوگا تو یہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا اسی طرح جو تیسرا نین گیٹ ہے وہ اسٹیٹ ٹویلو کو ڈیٹیکٹ کر رہا ہے سو جب کاؤنٹر جو ہے وہ اس کے آؤٹ پٹ پہ ٹویلو ہوگا تو نین گیٹ کا آؤٹ پٹ زیرو ہو جائے گا بیسکلی اس کا جو آؤٹ پٹ ہے کسی ایک سرکٹ کے ساتھ لگا ہوا ہے جس کا ایکٹیو لو انیبل ان پٹ ہے سو نائن گیٹ کا جب آؤٹ پٹ زیرو ہوگا جس سرکٹ کے ساتھ یہ کنیکٹڈ ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا اسی طرح جو پہلے دو اینڈ گیٹس ہیں ان کا ایکٹیو ہائی آؤٹ پٹ ہے سو یہ بیسکلی دو سرکٹس کو سلیکٹ کر رہے ہیں جن کا انیبل ان پٹس بھی ایکٹیو ہائی ہیں اب دیکھتے ہیں کہ پہلا جو اینڈ گیٹ ہے ایکسٹریم لیفٹ پہ وہ اسٹیٹ فور کو کیسے سلیکٹ کر رہا ہے اس کے اگر آپ ان پٹ پہ دیکھیں فلپ پہلا جو ہے اس کا کیو بار آؤٹ پٹ جو ہے وہ اس کے ان پٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے دوسرا جو فلپ فلوپ ہے اس کا کیو بار آؤٹ پٹ جو ہے وہ اس کے ان پٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور جو تیسرا فلپ فلوپ ہے اس کا کیو آؤٹ پٹ جو ہے وہ اس اینڈ گیٹ کے ان پٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اب پہلا والا جو اینڈ گیٹ ہے ایکسٹریم لیفٹ پہ اس کا آؤٹ پٹ ون کب ہوگا اس کا آؤٹ پٹ ون اس وقت ہوگا جب کاؤنٹر جو ہے کاؤنٹ فور ویلو کاؤنٹ کر رہا ہو سو بیسکلی کاؤنٹ فور کیسے کاؤنٹ کرے گا فلپ فلوپ ون جو ہے اس کے آؤٹ پٹ پہ زیرو ہوگا فلپ ٹو جو ہے اس کے آؤٹ پٹ پہ زیرو ہوگا فلپ فلوپ تھری جو ہے اس کے آؤٹ پٹ پہ ون ہوگا اور فلپ فلوپ فور جو ہے اس کے آؤٹ پٹ پہ زیرو ہوگا اب کیونکہ اس پہلے والے اینڈ گیٹ کے ساتھ ہم نے دو جو ان پٹس ہیں پہلے والے فلپ فلوپ کا اور دوسرے والے فلپ فلوپ کا وہ کیو بار کونیکٹ کیا ہوا ہے سو بیسکلی اگر یہ دونوں فلپ فلوپس کا کیو آؤٹ پٹ زیرو ہے تو کیو بار آؤٹ پٹس ان کے ون ون ہوں گے سو اینڈ گیٹ کے دو ان پٹس جو ہیں یہ ون ون ہو جائیں گے تیسرا جو ان پٹ ہے وہ فلپ فلپ تھری کونیکٹ ہوا ہوا ہے تو وہ ویسے ہی ون ہے سو دیٹ مینس تینوں ان پٹ ون ہے تو اس کا آؤٹ پٹ بھی ون ہو جائے گا تو یہ اسٹیٹ فور کو ڈیٹیکٹ کر رہا ہے اسی طرح جو دوسرا والا اینڈ گیٹ ہے اس کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ ایکٹیو ہوگا جب کاؤنٹر اسٹیٹ ایٹ کاؤنٹ کر رہا ہے اسٹیٹ ایٹ کب کاؤنٹ ہوگی جو پہلا والا فلپ فلپ ہے اس کا آؤٹ پٹ زیرو ہو دوسرا والا اس کا بھی آؤٹ پٹ زیرو ہو تیسرا والا فلپ فلپ جو ہے اس کا بھی آؤٹ پٹ زیرو ہو اور چوتھا والا جو فلپ فلپ ہے اس کا آؤٹ پٹ ون ہو اگر آپ اس اینڈ گیٹ کے ان پٹس کو دیکھیں اس کے جو تین انپٹس ہیں وہ پہلے والے فلپ فلپ دوسرے والے فلپ فلپ تیسرے والے فلپ فلپ کے کیو بار انپٹس کنیکٹڈ ہیں سو so, اگر ان کے کیو آؤٹ پٹس زیرو ہیں تو کیو بار ساروں کے تینوں کے ون ہوں گے سو دیٹ مینس تین پٹس جو ہیں اس اینڈ uh, گیٹ کے ون ہو گئے چوتھا جو پٹ ہے وہ کیونکہ ایف تھری آؤٹ پٹ سے کنیکٹڈ ہے چوتھے والے فلپ فلپ کے تو دیٹ مینس چاروں ان پٹس جو ہیں ون ہو گئے سو اس کا آؤٹ پٹ بھی ون ہو جائے گا اسی طرح تیسرا جو نینڈ گیٹ ہے اس کا آؤٹ پٹ زیرو کب ہوگا جب چاروں ان پٹس جو ہیں ون ہو جائیں چاروں ون کب ہوں گے بیسکلی ہم نے اس کو کنفیگر کیا کہ یہ اسٹیٹ ٹویلو کو ڈیٹیکٹ کرے اسٹیٹ ٹویلو کب ڈیٹیکٹ ہوگی جب کاؤنٹر جو ہے وہ اسٹیٹ ٹویلو کاؤنٹ کر رہا ہو اسٹیٹ ٹویلو جو ہے فلپ فلپ ون کے آؤٹ پٹ پہ زیرو ہونی چاہیے فلپ فلپ ٹو کے آؤٹ پٹ پہ بھی زیرو ہونا چاہیے flip flop three and four کے دونوں آؤٹ پٹ جو ہیں ون ہونے چاہیے اگر آپ سرکٹ دیکھیں تو نینڈ گیٹ کے دو جو ان پٹس ہیں وہ تیسرا اور چوتھا فلپ فلپ جو ہے اس کا کیو آؤٹ پٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور دو جو ان پٹس ہیں وہ پہلے اور دوسرے فلپ فلپ کے کیو بار آؤٹ پٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں سو so, جب بھی اسٹیٹ ٹویلو ہوگا نینڈ گیٹ کا آؤٹ پٹ زیرو ہو جائے گا آئیے اس کاؤنٹر ڈیکوڈر سرکٹ کے ٹائمنگ ڈائگرام کو دیکھتے ہیں ہم نے جیسے شروع میں بات کی تھی کہ ڈفرنٹ جو فلپ فلپس ہیں ان کا پروپرگیشن ڈیلے ڈفرنٹ ہے اگر آپ ٹائمنگ ڈائگرام کو دیکھیں ایف ناٹ آؤٹ پٹ جو ہے جو ہی کلاک ٹرانزیکشن ہوتا ہے ایک دم اس کا آؤٹ پٹ چینج ہو جاتا ہے تو ہم اس کا ریزیوم کر رہے ہیں کہ پروپرگیشن ڈیلے زیرو ہے ایک دم سے آؤٹ پٹ پہ چینج ہو رہا ہے without any delay F one output کو دیکھیں اگر ٹی ٹو انٹرول پہ دیکھیں اور ٹی فور انٹرول پہ دیکھیں جو ہی کلاک ٹرانزیکشن ہو رہا ہے ہائی ٹو لو جو آؤٹ پٹ ہے کچھ ڈیلے کے بعد آؤٹ پٹ پہ چینج نظر آ رہا ہے سو so, اس کا ایک پروپگیشن ڈیلے ہے F two output signal کو دیکھیں ٹی فور انٹرول پہ اور ٹی ایٹ انٹرول پہ جو ہی کلاک ٹرانزیکشن ہوتا ہے اس کے تھوڑی دیر بعد اس میں چینج آ رہا ہے ایف ٹو آؤٹ پٹ جو ہے زیرو سے ون ہو رہا ہے کچھ دیر کے بعد جو کہ ڈیپینڈ کر رہا ہے پروپیگیشن ڈیلے پہ سو so, جو تیسرا فلپ فلوپ ہے اس کا پروپیگیشن ڈیلے جو ہے وہ دوسرے والے فلپ فلوپ کے مقابلے میں ڈبل ہے اس طرح اگر ایف تھری آؤٹ پٹ پہ دیکھیں اس کا جو پروپگیشن ڈیلے ہے وہ آپ کو تھری ٹائمس نظر آ رہا ہے دوسرے والے فلپ فیڈ کے مقابلے میں سو ٹی ایٹ انٹرول پہ جو ہی کلاک ٹرانزیکشن ہوا ایک دم سے آؤٹ پٹ چینج نہیں ہو رہا تھوڑے دیر کے بعد that means three propagation delay کے بعد زیرو سے ون پہ چینج ہو رہا ہے آئیے اب ان سارے پروپگیشن ڈیلیز کا افیکٹ دیکھتے ہیں کہ کاؤنٹر آؤٹ پٹ پہ کیا فرق پڑ رہا ہے ٹی ون انٹرول سے پہلے اگر دیکھیں چاروں آؤٹ پٹ جو ہیں زیرو ہیں سو یہ کاؤنٹ uh, کر رہا ہے اسٹیٹ زیرو کو یا ریپرزینٹ کر رہا ہے اسٹیٹ زیرو کو انٹرول ٹی ون سے ٹی ٹو تک F zero output one ہے F one F two and F three output جو ہیں زیرو ہیں تو یہ پراپرلی کاؤنٹ کر رہا ہے یا ریپرزینٹ کر رہا ہے اسٹیٹ ون کو اب ٹی ٹو کے فوراً بعد ایف ون جو آؤٹ پٹ ہے وہ ایک دم سے ون نہیں ہوا تھوڑی دیر کے بعد پروپگیشن ڈیلے کے بعد زیرو سے ون پہ ہو رہا ہے سو so, اس تھوڑے سے انٹرول uh, کے کے لیے دیٹ مینس سے لے تک جو کہ میں دکھایا گیا ہے آؤٹ پٹ جو ہے کاؤنٹر کی وہ زیرو ہے ٹو نہیں ہو رہی اور ٹی انٹرول سے لے کے ٹی تھری انٹرول تک آؤٹ پٹ جو ہے وہ ٹو ہو گیا سو so, یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے اسٹیٹ ٹو کو اسی طرح ٹی تھری سے ٹی فور انٹرول کو اگر دیکھیں F naught output one ہے ایف ون آؤٹ پٹ جو ہے وہ ون ہے ایف ٹو اور ایف تھری آؤٹ پٹ جو ہے وہ زیرو ہے یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے اسٹیٹ تھری کو اور یہ پراپرلی کاؤنٹ کر رہا ہے اب ٹی فور انٹرول سے دیکھیں ٹی فور انٹرول میں ایف ون آؤٹ پٹ جو ہے وہ ایک دم سے ون سے زیرو نہیں ہو رہا کیونکہ اس کا کچھ پروپگیشن ڈیلے ہے فلپ ٹو کا سو ون سے زیرو تھوڑی دیر بعد ہو رہا ہے اسی طرح ایف ٹو آؤٹ پٹ جو ہے وہ ٹی فور انٹرول پہ زیرو سے ون کی طرف ایک دم سے نہیں جا رہا اس کا پروپگیشن ڈیلے جو ہے وہ ڈبل ہے سو یہ اگین تھوڑے ڈیلے کے بعد زیرو سے ون کی طرف جا رہا ہے اب اگر ٹی فور سے نیکسٹ انٹرول میں دیکھیں اس میں آپ کو کاؤنٹ ویلو ٹو نظر آ رہی ہے اور اس کے تھوڑی دیر بعد کاؤنٹ ویلو زیرو نظر آ رہی ہے سو ٹی فور انٹرول سے لے کے ٹی فور اے انٹرول تک اسٹیٹ جو ہے دو دفعہ چینج ہو رہی ہے کچھ دیر کے لیے اسٹیٹ ٹو دکھائی دے رہی ہے اور اس کے بعد اسٹیٹ زیرو ہو گئی ہے ٹی فور اے انٹرول سے لے کے ٹی فائیو انٹرول تک آؤٹ پٹ اسٹیٹ جو ہے وہ فور ہوگی جو کہ اس انٹرول کے دوران ہونی چاہیے تھی ٹی فائیو انٹرول میں اگر دیکھیں ٹی فائیو سے لے کے ٹی سکس انٹرول تک ایف ناٹ آؤٹ پٹ جو ہے وہ ون ہے F one output zero ہے F two output one ہے F three output zero ہے جو کہ انڈیکیٹ کر رہا ہے اسٹیٹ فائیو کو اور یہ پراپر ہے ٹی سکس انٹرول سے لے کے ٹی سیون انٹرول تک دیکھیں اگین پروپگیشن ڈیلے کی وجہ سے ایف ون آؤٹ پٹ جو ہے وہ ٹی سکس انٹرول پہ ایک دم سے زیرو سے ہائی نہیں جا رہا بلکہ کچھ پروپیگیشن ڈیلے کے بعد وہ چینج ہو رہا ہے اس پروپیگیشن ڈیلے کی وجہ سے ٹی سکس انٹرول تھوڑی دیر بعد آپ کو اسٹیٹ فور نظر آ رہی ہے اسٹیٹ سکس نظر نہیں آ رہی اس چھوٹے سے انٹرول کے بعد وہ اسٹیٹ سکس پہ کاؤنٹر چلا جاتا ہے اسی طرح ٹی سیون انٹرول پہ پراپرلی کاؤنٹ کر رہا ہے اسٹیٹ سیون کو انڈیکیٹ کر رہا ہے اب ٹی ایٹ انٹرول سے ٹی نائن انٹرول تک اگر آپ دیکھیں ایف ناٹ آؤٹ پٹ جو ہے وہ تو ایک دم ون سے زیرو ہو گیا ٹی ایٹ انٹرول پہ ایف ون آؤٹ پٹ جو ہے وہ پروپیگیشن ڈیلے کے بعد چینج ہو رہا ہے ون سے زیرو پہ ایف ٹو آؤٹ پٹ جو ہے وہ دو پروپیگیشن ڈیلے کے بعد ون سے زیرو پہ چینج ہو رہا ہے اور ایف تھری آؤٹ پٹ جو ہے وہ تین پروپیگیشن ڈیلے کے بعد زیرو سے ون پہ چینج ہو رہا ہے سو ٹی ایٹ انٹرول کے تھوڑی دیر بعد اگر دیکھیں آؤٹ پٹ پہ آپ کو اسٹیٹ سکس نظر آ رہی ہے اس کے تھوڑی دیر بعد آؤٹ پٹ پہ اسٹیٹ فور نظر آ رہی ہے اور اس کے تھوڑی دیر بعد آؤٹ پٹ پہ اسٹیٹ زیرو نظر آ رہی ہے اور ٹی اے بی انٹرول کے بعد سے لے کے ٹی نائن تک آپ کو جو ایکچوئل اسٹیٹ آؤٹ پٹ ہونا چاہیے تھا وہ نظر آ رہا ہے جو کہ ہے ایٹ اسی طرح ٹی نائن سے ٹی ٹین انٹرول پہ آپ کو پراپر اسٹیٹ نمبر نائن نظر آ رہی ہے ابھی ہم نے ایک سنکونس کاؤنٹر دیکھا جو کہ ایک نارملی کاؤنٹ کر رہا ہے اسٹیٹ زیرو سے شروع ہوا پھر ون پہ پہ پہ ٹو تھری اینڈ اب کیونکہ ہر فلپ کا اپنا ایک پروپیگیشن ڈیلے ہے اس کی وجہ سے جو آؤٹ پٹ میں چینج ہو رہا ہے وہ ڈیلے کے ساتھ ہو رہا ہے اب ان سارے ڈیلیز کو اگر آپ بیچ میں انکارپوریٹ کریں تو آؤٹ پٹ جو ہے کاؤنٹر کا وہ پراپر سیکوینس سے نہیں چل رہا ایک شارٹ انسٹنس کے لیے یا شارٹ انٹرولس کے لیے بیچ میں سیکوینس چینج ہو رہا ہے کبھی تھری کے بعد ٹو آ جائے گا یا فور آ جائے گا جس کی وجہ سے جو آپ کے آؤٹ پٹ میں ڈیٹیکٹر سرکٹس لگے ہوئے جو ایک اسٹیٹ کو ڈیٹیکٹ کر رہے ہیں وہ پراپرلی کام نہیں کریں گے اب اس کا حل کیا ہے اگر آپ ٹائمنگ ڈائگرام کو دیکھیں جو کلاک کا پہلا ہاف ہے اس میں ہی پرابلمس نظر آ رہی ہیں آپ کو اسی میں جو اسٹیٹ ہے وہ سیکوینس میں کاؤنٹ نہیں ہو رہی تھوڑے سے انسٹنٹ کے لیے تھوڑے سے انٹرول کے لیے جو اسٹیٹ ہے وہ کچھ اور نظر آ رہی ہے سیکنڈ ہاف جو ہے کلاک سائیکل کا اس میں اگر دیکھیں تو اس میں پراپر اسٹیٹ دکھائی دے رہی ہے اب اگر آپ ڈیٹیکٹر سرکٹ جو ہیں دو جو اینڈ گیٹ تھے اور ایک نینڈ گیٹ تھا اگر ان کو آپ انیبل کر دیں کلاک کے سیکنڈ ہاف میں تو وہ پراپرلی ڈیٹیکٹ کریں گے اسٹیٹ کو اگر آپ پہلے ہاف میں انیبل کرتے ہیں تو وہ پراپرلی ڈیٹیکٹ نہیں کریں گے اب آپ ان دو اینڈ گیٹس کو اور ایک نینڈ گیٹ کو سیکنڈ ہاف میں کیسے انیبل کر سکتے ہیں بیسکلی اگر وہ کلاک سگنل ہے اس کو بھی ایز این ان پٹ آپ کونیکٹ کر دیں دونوں اینڈ گیٹ کے اور ایک نینڈ گیٹ کے تو جو دو اینڈ گیٹس ہیں اور ایک نینڈ گیٹ جو ہے وہ صرف کام کرے گا دوسرے ہاف میں کلاک کے جبکہ پراپرلی وہ اسٹیٹس جو ہیں وہ سیٹل ہو گئی اس میں کوئی چینجز نہیں آ رہے ہیں دیکھتے ہیں اس کا سرکٹ ڈائگرام کہ یہ کلاک سگنل کیسے کنیکٹ کریں گے اس سے کیا فرق پڑ رہا ہے سرکٹ ڈائگرام میں سرکٹ دکھایا گیا جس کے اینڈ گیٹس جو ہیں اور نینڈ گیٹ جو ہیں اس کے ان پٹس پہ جو کلاک سگنل ہے وہ کنیکٹ کر دیا گیا so یہ کلاک سگنل جو ہے یہ فلپ فلپلوپس کو بھی ٹریگر کرتا ہے اور ان گیٹس کو بھی انیبل کرتا ہے اب اگر آپ ٹائمنگ ڈائگرام کو دیکھیں ٹی فور جو اسٹیٹ ہے وہ ٹی فور انٹرول کے بعد سیٹ ہو جانی چاہیے ٹی فور انٹرول کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اسٹیٹ جو ہے ٹو ہو رہی ہے اس کے بعد زیرو ہو رہی ہے اس کے بعد فور ہو رہی ہے اب فور اسٹیٹ جو ہے وہ کب ہو رہی ہے بیسکلی سیکنڈ جو ہاف ہے کلاک کا اس میں ہو رہی ہے اسی طرح سیکنڈ ہینڈ گیٹ کو دیکھیں جو کہ اسٹیٹ ایٹ کو ڈیٹیکٹ کر رہا ہے اب اسٹیٹ ایٹ جو ہے ٹی ایٹ انٹرول کے بعد سیٹ ہونا چاہیے اب ٹی ایٹ انٹرول کے تھوڑی دیر بعد اسٹیٹ سکس ہو رہا ہے اس کے بعد اسٹیٹ فور پہ جا رہا ہے اور اس کے بعد اسٹیٹ زیرو پہ جا رہا ہے اب سیٹ کب ہو رہا ہے سیکنڈ ہاف میں کلاک کے سو so, اگر کلاک سگنل ان دونوں گیٹس کے ان پٹ پہ کنیکٹڈ ہے تو پہلے ہاف میں کیونکہ کلاک سگنل لو ہے سو so دونوں اینڈ گیٹس جو ہیں ڈسیبل ہو گئے سیکنڈ ہاف میں جو ہی یہ کلاک سگنل ون ہوا دونوں انیبل ہو گئے اس وقت جو ہے پراپر اسٹیٹ کاؤنٹر کے آؤٹ پٹ پہ آ رہا ہے سو so دونوں کے آؤٹ جو ہیں پراپر اسٹیٹ کو ڈیٹیکٹ کر رہے ہیں ابھی ہم نے یہ ایگزامپل دیکھی ایک فور بٹ سنکرونس کاؤنٹر اس کے آؤٹ پٹ پہ ہم نے دو اینڈ گیٹس اور ایک نینڈ گیٹ لگایا تھا جو کہ ڈفرنٹ اسٹیٹس کو ڈیٹیکٹ کر رہے ہیں ہم نے یہ دیکھا کہ فلپ فلاپس کے کیونکہ پروپگیشن ڈیلیز ڈفرنٹ ہیں اس کی وجہ سے جو آؤٹ پٹ سیکوینس ہے کاؤنٹ سیکوینس وہ پراپرلی کاؤنٹ نہیں ہو رہا آؤٹ پٹ اسٹیٹس جو ہے پراپرلی ڈیٹیکٹ نہیں ہو رہی اس پرابلم کو ختم کرنے کے لیے ہم نے یہ کیا کہ جو کلاک ان پٹ ہے جو کہ فلپ فلپس کو ٹریگر کر رہا ہے وہ کلاک جو ہے تینوں گیٹ کے ان پٹ کے ساتھ بھی کنیکٹ کر لیا کیونکہ پہلا جو ہاف ہے کلاک میں ادھر ہی یہ چینجز ہو رہے ہیں اسٹیبل آؤٹ پٹ اسٹیٹ نہیں مل رہی تو پہلے ہاف میں تینوں اینڈ گیٹس جو دو اینڈ گیٹس ہیں اور ایک نینڈ گیٹ ہے وہ ڈسیبل ہو گئے سیکنڈ ہاف میں تینوں گیٹس انیبل ہو جاتے ہیں اور آؤٹ پٹ جو ہے پراپرلی ڈیٹیکٹ کر پا رہے ہیں اگر ہم انٹیگریٹڈ سرکٹس یوز کریں لیٹ سے فور بیڈ جو ون سکس تھری کاؤنٹر جو پڑا تھا یا کوئی اور جو کاؤنٹر پڑا تھا اس کو ہم یوز کریں اور اس کے آؤٹ پٹ پہ ایک ڈی کوڈر جو ہے وہ بھی انٹیگریٹڈ سرکٹ کی فارم میں وہ کنیکٹ کر دیں تو ادھر بھی کیا یہ پرابلم ہوگا basically the answer is yes problem ہوگا اگر آپ انٹیگریٹڈ کاؤنٹرس یوز کریں اور ایک integrated three two eight coder یا فور ٹو سکسٹین کوڈر جو بھی ہے وہ آپ آپس میں کنیکٹ کر دیں ڈیکوڈر کا کام بیسکلی یہ ہے کہ جو کاؤنٹر جو جو کاؤنٹ کر رہا ہے تو اس کے ڈفرنٹ اسٹیٹس کو ڈیٹیکٹ کرے اب انٹرنلی جو ڈیکوڈر آپ نے امپلیمنٹ کیا ہے یا جو کاؤنٹر امپلیمنٹ کیا ہے اس میں بھی پروپگیشن ڈیلے آئے گا جس کی وجہ سے آؤٹ پٹ جو کاؤنٹ سیکوینس ہے اس میں اس شارٹ انٹرولس کے لیے آپ کے پاس اسٹیٹ جو ہے وہ چینج ہوگی جو کہ عام طور پہ اگر میئر کریں نظر نہیں آئے گا پر اس کے آؤٹ پٹ جو ہے وہ پرابلم کاز کر سکتا ہے انٹیگریٹڈ سرکٹس میں یہ پرابلم کیسے ختم کریں گے بیسکلی جو ہم نے حل ابھی ڈسکس کیا تھا وہی اگین ادھر بھی اپلائی کریں گے جو کاؤنٹر کا کلاک ان پٹ ہے اس کی مدد سے ہم جو ڈیکوڈر جو ہے اس کو انیبل یا ڈسیبل کریں گے آئیے اس کا سرکٹ دیکھتے ہیں سرکٹ ڈائگرام میں ایک seven four one six three four bit synchronous counter دکھایا گیا اور ایک seven four one three eight three two eight decoder دکھایا گیا جو تھری ٹو ایٹ ڈیکوڈر ہے وہ کنیکٹ ہوا ہوا ہے seven four one six three جو کاؤنٹر ہے اس کے آؤٹ پٹ کے ساتھ seven four one six three کے تین آؤٹ پٹ ہم استعمال کر رہے ہیں Q zero Q one and Q two تو یہ بیسکلی کاؤنٹ کرے گا زیرو زیرو زیرو سے تھری ٹو ایٹ ڈیکوڈر ہے سو تین ان پٹس ہیں تو یہ آٹھ اسٹیٹس جو ہیں اسٹیٹ زیرو سے لے کے اسٹیٹ سیون تک آؤٹ پٹ پہ ڈیٹیکٹ کرے گا اب پر ڈیلے کی وجہ سے جو تھری ٹو ایٹ ڈیکوڈر ہے اس کے آؤٹ پٹ جو ہیں وہ پراپر نہیں ہوں گے ایک سیکوینس میں نہیں آئیں گے اب اس پرابلم کو ختم کرنے کے لیے بیسکلی جو seven four one six three کا ان پٹ ہے وہ ہم تھری ٹو ایٹ ڈیکوڈر کے ایک جو ان پٹ ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں بیسکلی ای ٹو جو ایکٹیو لو ان پٹ ہے اس کے ساتھ ہم نے کونیکٹ کیا سو پوزیٹو ہاف میں یہ جو 3 ٹو 8 ڈیکوڈر ہے وہ کام نہیں کرے گا نیگیٹو ہاف میں 3 ٹو 8 ڈیکوڈر انیبل ہو جائے گا اور اس کے جو آؤٹ پٹس ہوں گے وہ اسٹیبل اسٹیٹس شو کریں گے کیونکہ جو جو انسٹیبل اسٹیٹس ہیں وہ پوزیٹو ہاف میں یا پہلا والا جو ہاف ہے کلاک کا اسی میں ہو رہے ہیں ابھی ہم نے ایک ایگزامپل دیکھی جس میں ہم نے ایک انٹیگریٹڈ فارم uh, میں جو کاؤنٹر ہے اس کو ہم نے کونیکٹ کیا ایک تھری ٹو ایٹ کوڈر کے ساتھ اس میں بھی وہی پرابلم ہے جو کاؤنٹر ہے اور جو ڈیکوڈر ہے پروپگیشن ڈیلیز ہوں گے تو جو ہے وہ پراپرلی ڈفرنٹ اسٹیٹس کو ڈیٹیکٹ نہیں کرے گا اس کا حل بھی وہی ہے کہ جو کلاک سگنل جو ہے ڈیکوڈر کے ساتھ کنیکٹڈ ہے وہی کلاک سگنل جو ہے ڈیکوڈر کو انیبل کر رہا ہے سو so اگین پہلے ہاف میں اس کو ڈسیبل رکھا ہوا ہے اور دوسرے ہاف میں اس کو انیبل کر رہا ہے جس کی وجہ سے ڈیکوڈر جو ہے پراپرلی کام کرے گا اب آئیے بات کرتے ہیں سنکونس کاؤنٹرز کی اپلیکیشن کی یہ کہاں اپلائی ہو رہے ہیں کہاں یوز ہوتے ہیں ایک تو بہت کامن سی اپلیکیشن ہے digital clock digital clock basically وہی جو آپ کی گھڑی ہے وہ کیسے امپلیمنٹ کریں گے کیسے یہ سیکنڈس کو منٹس کو اور آورس کو کاؤنٹ کرے گی بیسکلی آپ کا اگر اے سی سگنل ہے اس کی اگر فریکوینسی دیکھیں وہ ہے ففٹی ہرٹس اب آپ ایک کاؤنٹر بنائیں گے جو ڈیوائڈ کرے گا اس فریکوینسی کو بائی ففٹی ان پٹ پہ اگر آپ اے سی سگنل ہے جو کہ کورس ٹو ٹوینٹی وولٹس ہوتا ہے وہ آپ ڈیجیٹل لاجر کے ساتھ نہیں کنیکٹ کریں گے اس کو آپ کنورٹ کریں گے into a five volt signal اور اس کی جو فریکوینسی ہوگی وہ ففٹی ہرٹس ہی رہے گی اے سی سگنل جو ہے وہ سائنوسائڈل ہوتا ہے اسکوئر نہیں ہوتا تو ایک اور بیچ میں سرکٹ لگائیں گے جو اس سائنوسائڈل سگنل کو چینج کر دے گا انٹو فائیو وولٹ سگنل اور اس کو اسکوئر ویو کے فارم میں ڈائریکٹلی ہرٹس ہی رہے گی اب ففٹی ہرٹس کو آپ ڈائریکٹلی یوز نہیں کر سکتے ڈیجیٹل کلاک میں اس کو آپ نے ڈیوائڈ بائی ففٹی کرنا ہے آپ کے پاس وہ ون ہرٹس کا سگنل آئے گا ون ہرٹس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کلاک سیکنڈ میں چینج ہو رہا ہے اب یہ جو ایک ہرٹس کا ون ہرٹس کا سگنل آ رہا ہے اس کو آگے آپ نے کیا کرنا ہے بیسکلی ہر سیکنڈ کے بعد آپ کے پاس ایک پلس آ رہی ہے اس ہر سیکنڈ کی پلس میں آپ نے ایک سیکنڈ کاؤنٹر جو ہے اس کو انکریمنٹ کرنا ہے سیکنڈ میں جیسے ہمیں پتا ہے کہ سکسٹی سیکنڈ ہوتے ہیں اس جب سکسٹی سیکنڈ ہو جاتے ہیں تو ایک منٹ بن جاتا ہے اسی طرح جو منٹ ہیں سکسٹی منٹس ہوں گے تو ایک گھنٹہ بن جائے گا اس میں سو بیسکلی یہ جو ون ہرٹ سگنل ہے جو ہم نے اے سی سے لیا اس کو ہم ایک اور کاؤنٹر کے ان پٹ پہ کنیکٹ کر رہے ہیں جو ہی یہ سگنل آئے گا وہ کاؤنٹر انکریمنٹ کرے گا جب سکسٹی پلسز آ جائیں گی تو وہ کاؤنٹر جو ہے زیرو سے ففٹی نائن تک کاؤنٹ ہو کر لے گا اس کے بعد یہ کاؤنٹر کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ ایک اور نیکسٹ کاؤنٹر پہ چلا جائے گا نیکسٹ کاؤنٹر جو ہے بیسکلی وہ منٹس کاؤنٹ کر رہا ہے سو so, ہر سکسٹی سیکنڈس کے بعد ایک منٹ کا جو کاؤنٹر ہے وہ انکریمنٹ ہو رہا ہے اسی طرح جو منٹ کا کاؤنٹر ہے ہر سکسٹی منٹس کے بعد وہ ایک پلس بھیجے گا اگلے ایک آور کاؤنٹر کو جو وہ انکریمنٹ کرے گا اسی طرح آور کا کاؤنٹر جو ہے وہ ٹویلو ڈفرنٹ اسٹیٹ کاؤنٹ کر رہا ہے اس میں ون سے لے کے ٹویلو تک جو ہی وہ ٹویلو پہ پہنچے گا اس کے بعد جو ہی ایک سیکنڈ انکریز ہوا تو ٹویلو سے واپس ون پہ آ جانا چاہیے سو so بیسکلی ہم نے بہت سارے کاؤنٹرس لگائے ہوئے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو انکریمنٹ کر رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں اس کا بلاگ ڈائگرام کہ یہ سارے کاؤنٹرس کیسے کنیکٹ ہوئے ہیں اور یہ کیسے کام کر رہے ہیں آئیے ڈیجیٹل کلاک کا سرکٹ ڈائگرام دیکھتے ہیں ایکسٹریم لیفٹ سائڈ پہ اوپر کی طرف آپ کو 50 hertz volt A C signal دکھایا گیا ویو شیپنگ سرکٹ کے تھرو اس کے آؤٹ پٹ پہ ہمیں 5 وولٹ سگنل ملتا ہے جو کہ اسکوئر شیپ میں ہے اور اس کی جو فریکوینسی ہے وہ 50 ہرٹس ہے اب 50 ہرٹس کو ہم ڈائریکٹلی یوز نہیں کر سکتے ڈیجیٹل کلاک میں اس 50 ہرٹس سگنل کو ہم ڈیوائڈ کر رہے ہیں بائی 50 تاکہ ہمارے پاس آؤٹ پٹ پہ 1 ہرٹس 5 وولٹ سگنل آ جائے سو بائی ففٹی ڈیوائڈ کرنے کے لیے ہم یوز کر رہے ہیں divide by fifty counter basically ایک ڈیکٹ کاؤنٹر لگایا ہوا ہے جو کہ اس فریکوینسی uh, کو ڈیوائڈ بائی ٹین کر رہا ہے اس کے بعد ایک اور ہم نے کاؤنٹر لگایا ہوا ہے جس کو ہم نے کنفیگر کیا ہوا ہے ڈیوائڈ بائی فائیو یہ دونوں کاؤنٹر مل کے ایک ڈیوائڈ بائی ففٹی کاؤنٹر بن رہے ہیں جو آؤٹ پٹ پہ ہمارے پاس سگنل آ رہا ہے وہ ون ہرٹس کا سگنل ہے یہ کونیکٹ ہوا ہوا ہے ایک سیکنڈ کاؤنٹر کے جو کہ ڈیوائڈ بائی سکسٹی کاؤنٹر ہے دیٹ مینس ہر پلس کے بعد یہ جو کاؤنٹر ہے یہ انکریمنٹ کرتا جائے گا جب ساٹھ پلس آ جائیں گی تو اس کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ نیکسٹ کاؤنٹر پہ پہنچے گا جو منٹس کاؤنٹر ہے وہ بھی again divide by sixty counter ہے سو یہ منٹس کاؤنٹر جو ہے جو کہ ڈیوائڈ بائی سکسٹی کاؤنٹر ہے یہ بھی اگین سکسٹی پلس تک کاؤنٹ کرے گا جو ہی یہ ففٹی نائن سے سکسٹی پلس آئے گی اس کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ ڈیوائڈ بائی ٹین جو آورس کاؤنٹر ہے اس پہ کنیکٹ ہو جائے گا تو ڈیوائڈ بائی ٹین کاؤنٹر جو ہے وہ بھی انکریمنٹ کرتا جائے گا اور اگین جب یہ ٹویلو اسٹیٹس کاؤنٹ کر لے گا دوبارہ سے یہ کاؤنٹر ریسیٹ ہو جائے گا ہر ڈیوائڈ بائی ٹین کاؤنٹر یا ڈیوائڈ بائی سکس کاؤنٹر جو کہ دکھایا گیا اس کے آؤٹ پٹ پہ ایک B C D to seven segment decoder connect ہوا ہوا سو جو بھی کاؤنٹ ویلو ہے وہ امیڈیٹلی کنورٹ ہو رہی ہے اور اس کو ڈسپلے کیا جا رہا ہے سیون سیگمنٹ ڈسپلے پہ سو ایکسٹریم رائٹ پہ آپ کو دو ڈیجٹ نظر آ رہے ہیں جو ریپرزینٹ کر رہے ہیں سیکنڈ کو بیچ میں دو ڈیجٹ جو نظر آ رہے ہیں وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں منٹس کو اور ایکسٹریم لیفٹ پہ دو ڈیجٹ جو نظر آ رہے ہیں وہ آورس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس ڈیجیٹل کلاک میں دو قسم کے کاؤنٹر سرکٹس ہیں ایک ڈیوائڈ بائی 50 کاؤنٹر ہے جو کہ 50 ہرٹ سگنل کو ڈیوائڈ کر رہا ہے بائی 50 ہمارے پاس آؤٹ پٹ میں ون ہرٹ سگنل آ رہا ہے اور دوسرے جو کاؤنٹر یوز کیے ہیں وہ منٹس کاؤنٹر ہے اور سیکنڈ کاؤنٹر ہے جو ڈیوائڈ بائی 60 کاؤنٹر ہے بیسکلی جو ان پٹ ہے اس کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں بائی 60 اور ایک آورس کاؤنٹر ہے وہ بیسکلی اس کو کہہ سکتے ہیں ایک ڈیوائڈ بائی ٹویلو کاؤنٹر ہے کیونکہ وہ ٹویلو اسٹیٹس وہ کاؤنٹ کر رہا ہے آئیے دیکھتے ہیں یہ ڈیوائڈ بائی سکسٹی کاؤنٹر جو ہے یہ کیسے کام کر رہا ہے سرکٹ ڈائگرام میں ایک ڈیوائڈ بائی سکسٹی منٹس یا سیکنڈس کاؤنٹر دکھایا گیا یہ کاؤنٹر ایک ہی ہے یہ منٹس کے لیے بھی استعمال ہوگا اور سیکنڈس کے لیے بھی یہی والا کاؤنٹر استعمال ہوگا basically seven four H C one sixty A counter استعمال کیے ہیں جو کہ ڈیکٹ کاؤنٹرز ہیں جو ایکسٹریم لیفٹ پہ کاؤنٹر نظر آ رہا ہے وہ یونٹس ویلو کاؤنٹ کر رہا ہے اور جو ایکسٹریم رائٹ پہ نظر آ رہا ہے وہ ٹینس ویلو جو ہے سیکنڈس کی یا منٹس کی وہ کاؤنٹ کرتا ہے جیسا کہ نظر آ رہا ہے دونوں کے کلاک کامن ہے پہلا والا جو لیفٹ سائڈ پہ کاؤنٹر ہے اس کے ای این ٹی اور E N P enable pins ان کو پرمانٹلی پلس فائیو وولٹ کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا ہے اس طرح لوڈ انپٹ اور کلیئر ان پٹ بھی پلس فائیو وولٹ کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا ہے سو دیٹ مینس یہ کاؤنٹر جو ہے کلیئر بھی نہیں ہوگا اور لوڈ بھی نہیں ہوگا اور اس کو پرمانٹلی انیبل کیا ہوا ہے جو ہی اس کے پاس ایک کلاک پلس آیا یہ کاؤنٹ کرے گا اگر زیرو اسٹیٹ ہے تو ون پہ چلا جائے گا اگر ون ہے ٹو پہ چلا جائے گا اینڈ سو ون جب یہ ٹرمینل کاؤنٹ پہ پہنچتا ہے ٹرمینل کاؤنٹ اس کا جو ہے کیونکہ ڈیکٹ کاؤنٹر ہے تو ٹرمینل کاؤنٹ اس کا ہوگا one zero zero one nine پہ نائن پہ جب پہنچے گا تو آر سی او آؤٹ پٹ جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا جس کی وجہ سے جو سیکنڈ کاؤنٹر ہے جو ٹین یونٹس کو میئر کرتا ہے یا کاؤنٹ کرتا ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گا کلاک پلس آیا تو جو سیکنڈ والا کاؤنٹر ہے جو ٹینس کو میئر کرتا ہے وہ انکریمنٹ ہو جائے گا بائی ون سو so, پہلا جو کاؤنٹر ہے پہلی دفعہ جب نائن تک کاؤنٹ کرے گا اس کے بعد جو دوسرا کاؤنٹر ہے وہ ون ہو جائے گا اور پہلا والا کاؤنٹر ریسیٹ ہو جائے گا زیرو زیرو زیرو زیرو تک اگین یہ دوبارہ زیرو سے لے کے نائن تک کاؤنٹ کرے گا جو ہی ٹرمینل کاؤنٹ پہ پہنچے گا دوسرا والا کاؤنٹر اگین انکریمنٹ ہو جائے گا الٹیمیٹلی جو دوسرا والا کاؤنٹر ہے وہ اسٹیٹ فائیو پہ پہنچ جائے گا اور جو پہلا والا کاؤنٹر ہے وہ نائن پہ پہنچے گا سو so, جو جو ہی نائن پہ پہنچا تو یہ اگین دوسرے والے کاؤنٹر کو انکریمنٹ کروائے گا اب دوسرے والے کاؤنٹر کے اگر آؤٹ پٹ پہ دیکھیں ایک نینڈ گیٹ کونیکٹڈ ہے اور ایک اینڈ گیٹ کونیکٹڈ ہے سو اینڈ گیٹ جو ہے اس کے تین ان پٹس ہیں جو ہی آر سی او سگنل آیا اور جو سیکنڈ کاؤنٹر ہے اس کا جو اسٹیٹ ہے وہ فائیو ہے سو اس کے آؤٹ پٹ پہ اینڈ گیٹ کے آؤٹ پٹ پہ ایک پلس جنریٹ ہوگی جو کہ نیکسٹ جو کاؤنٹر ہے جو منٹس کاؤنٹر ہے اس کو انکریمنٹ کرے گا اسی طرح جب یہ سیکنڈ کاؤنٹر جو ہے فائیو سے انکریمنٹ ہوگا سکس پہ اس وقت اس کو ریسٹ کر دینا چاہیے سو نینڈ گیٹ جو ہے اس کے دو انپٹس جو ہیں کیو ون اور کیو ٹو کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں جب یہ دونوں ون ہوں گے دیٹ مینس کاؤنٹر ٹو جو ہے وہ سکس اسٹیٹ کو یا کاؤنٹ سکس کو شو کر رہا ہے اب نینڈ گیٹ کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ کلیئر ان پٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے سو جو ہی یہ کلیئر ان پٹ ایکٹیو ہوا یہ سیکنڈ کاؤنٹر جو ہے ریسٹ ہو جائے گا ابھی ہم نے دیکھا divide by sixty counter so divide by sixty counter ہم یوز کر رہے ہیں سیکنڈس کو کاؤنٹ کرنے کے لیے اسی قسم کا ایک اور ڈپلیکیٹ سرکٹ ہوگا جو منٹس کو کاؤنٹ کر رہا ہے جو ڈیوائڈ بائی ففٹی کاؤنٹر ہے جو ففٹی ہرٹس فریکوینسی کو ون ہرٹس میں چینج کر رہا ہے وہ بھی اسی طرح بنایا گیا جو آورس کاؤنٹر ہے وہ ہم نے ڈسکس نہیں کیا وہ انشاءاللہ شاء نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ شاء نیکسٹ لیکچر میں دوبارہ ملتے ہیں اپنا خیال رکھیے گا خدا حافظ السلام علیکم